تمام آسمانوں اور زمینوں میں اللہ ہی کی حکومت ہے وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے اور جس کو چاہے بیٹے عطا فرمائے